حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے اس بات کی خبر پہلے ہوتی جس کی بات میں ہوئی ہے تو میں قربانی ساتھ لے کر نہ آتا محمد بن یحییٰ نے کہا میرا خیال ہے کہ شیخ نے یہ بھی کہا اور میں عمرے کے بعد حلال ہونے والوں کے ساتھ حلال ہو جاتا کہا آپ کا ارادہ تھا کہ سب لوگ ایک ہی حال پر ہوں سننے ابو داود حدیث نمبر ایک ہزار سو چوراسی